جی جو بھی بھائی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم میت کو جو غسل دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا چیزیں ضروری ہیں وہ کفن کے اوپر جو انگلی کے ساتھ کلمہ مبارک لکھنا ہے یا پشانی کے اوپر لکھنا اور عہد نامہ ساتھ رکھنا اور دوسری چیز کہ اگر میت کا جیسا کوئی نقلی دانت لگا ہوا ہے یا اس کی اگر کوئی وہ اتر گیا ہے یا اتارنا چاہیے یا نہیں اس قسم کا جو کریکشن ہے بعض اگر اکثر لوگ یہ ڈاؤٹ نکال دیتے ہیں جو ہمیں ملتا بھی نہیں اگر اس کے اوپر آپ مسئلے پہ بتا دیجیے گا اور دوسرا اس میں کہ اگر اس کا کوئی مطلب صفائی کرنی ہو کوئی ایسی جو اس نے خود جو انسان کی ذمہ داری یا خود کرنے کی وہ نہ کی ہو کیا وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو ان کی ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے زبی بھائی غسل کا طریقہ تو یہی ہے اس کی یعنی صفائی کی جائے صفائی سے مراد یہ ہے کہ جیسے استنجے سے استنجا کرایا جاتا ہے اس کے پیٹ کو دبا کر دبایا جائے تاکہ اگر کوئی اندر گلازت ہے تو نکل آئے اس کو دھو دیا جائے اس کے بعد اس کا وضو کرایا جائے اور کلی کی بجائے انگلی بھگو کر اس کے منہ میں پھیری جائے اگر دانت ملے ہوئے ہیں تو دانتوں پر پھیری جائے تو جس طریقے سے یعنی وہ وضو کرایا جاتا ہے وضو کرایا جائے پھر اس کے سیدھی طرف سے غسل کو شروع کیا جائے تین مرتبہ جو ہے اس پر پانی بہایا جائے مناسب یہ ہے کہ پانی میں بیری کے پتے وغیرہ ڈال دیے جائیں یہ سنت طریقہ ہے اسے وہ صابن کا کم بھی دیتا ہے پانی اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اس کے بعد جس طرف آپ نے اشارہ کیا صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناخن اتارنے یا بال جسم کسی بھی حصے سے بال اتارنے یہ مرنے کے بعد میت کے جائز نہیں ہے جس طریقے سے ہیں اسی طریقے سے رہنے دیا جائے تو مصنوعی دانت جو ہیں اگر اتر گیا تو اس کو دوبارہ لگانا نہیں چاہیے تو اگر وہ دانت کسی ایسی چیز کا سونے چاندی کا تو پھر اس کو اتار لینا چاہیے تو عام جو ہڈی کا دانت ہے اگر وہ لگا ہے تو لگا رہے اتر گیا تو دوبارہ اس کو نہیں لگانا چاہیے جی اسامہ کا ہاں دوسرا مسئلہ کہ انگلی کے ساتھ کلمہ شریف لکھنا یہ بہت اچھی بات ہے لکھا جائے لیکن ایسی چیز سے نہ لکھا جائے کہ اس کے نشان باقی رہیں اور اگر شجرا شریف کہیں رکھنے کا یعنی موقع بنے تو عید نامہ یا اور چیز تو اس کو قبر میں ایک یعنی جگہ بنا کر اس میں رکھا جائے تو امام علیہ سنت میں فتوا رضویہ کی پانچویں جلد میں اس بارے لکھا ہے دعا بھی ایک لکھی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ لکھی جائے تو اس کو یعنی ایک علیحدہ جگہ قبر میں بنا کر رکھی جائے بلا سواد انسان کا آگے کیا ہونا ہے ویسے تو اس نے ذہن نہیں رکھنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بربی وغیرہ ہو اس کو کسی اونچی جگہ قبر میں تھوڑی سی جگہ بنا کر وہاں رکھ دیا جائے جی اسامہ قادری بھائی